اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی آئی اس کے بعد مسلمانوں میں ابھی جہاد کے شعلے باقی تھے کبھی شاملی میں میدان گرم ہو جاتا تھا اور کبھی کسی اور جگہ سے جہاد اور مجاہدین کی بات کھڑی ہوتی تھی تو اس نے سوچا کہ اگر میں نے قتل عام کیا مسلمان ہجرت کریں گے مسلمان جہاد کریں گے اور میرا ستیہ ناس ہو جائے گا میری سلطنت کا سورج غروب ہو جائے گا اس نے لوگوں کو خریدا پنڈتوں کو خریدا اور صرف اور پیسے کے اوپر بکنے والے لوگوں کو خریدا جہاد کے خلاف وسوسے کھڑے کیے جہاد کے خلاف پہلا وسوسہ جہاد نیک لوگوں کا کام نہیں ہے جہاد کے خلاف دوسرا وسوسہ جہاد کے لیے ایک امیر کی ضرورت ہوتی ہے جہاد کے خلاف تیسرا وسوسہ کہ جہاد صرف حکومت کا کام ہے مسلمانوں کا کام نہیں ہے جہاد کے خلاف چوتھا وسوسہ کہ جہاد غذا نہیں ہے بلکہ دوا ہے جو ضرورت کے وقت استعمال کی جاتی ہے جبکہ غذا کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے جہاد کے خلاف پانچواں وسوسہ کہ جہاد کرنے سے پہلے ایمان کی کسی خاص درجے کی ضرورت ہے جب تک وہ درجہ قائم نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی آدمی جہاد میں نہیں نکل سکتا جہاد کے خلاف چھٹا وسوسہ کہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں جن میں سب سے افضل اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے دشمنوں کو کاٹنا یہ تو ایک فضول اور بیکار کام ہے وسوسے پھیلتے گئے اور وہ دور آ گیا بدماش کے ہاتھ میں اسلحہ تھا اور نیک آدمی بے بسی کی موت مر رہا تھا